بہتر ہے من نے اس سازا کا سے جو پیچھے لگے اس کو ادا عید جس کے بعد ہو گئے اس صدقے سے نہ دینا بہتر ہے اور بخش دینا یہ بہتر ہے یہ ہزار درجہ بہتر ہے اس صدقے سے جو پیچھے لگے اس کو ادا حضرت پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے ایک من کا اور ایک ادا وہ دونوں الگ الگ تھے من کون کے متعلق ہے ادا عمل کے متعلق ہے لیکن یہاں جو اذا ہے یہ عام ہے من اور اذا دونوں کو شامل ہے اس لیے نیچے لکھا ہے عام ہے خا زبان سے یا کسی طرح کا جو میں داخل ہے غنی اور اللہ نرا بے پرواہ ہے لوگوں کے صدقات سے اللہ بے پرواہ ہے لوگوں کے صدقات سے حلیم حوصلے والا ہے سزا نہ دینے میں سزا نہ دینے میں حوصلے والا ہے یا ایوہ الذین آمنو اب حضرت شرط عدمی سوم و چہاروں یہ لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو آگے لکھا ہوگا نیشن سے مال ہو ریا سے شرط سوم عدم لکھا ہے نہیں جی؟ اور بلا جو میرے پر چہاروں لکھا ہے اب اچھا، تو پہلی دو شرطیں جو میں نے بتائی تھی نا کہ شرک نہ ہو ریا نہ ہو کیفیت اب وہ آ رہی ہے اے جنہوں نے ایمان لایا نہ باطل کرو تم اپنے صدقات کو ساتھ من احسان لگانے اور ایزا دینے کے اس کا ہو گیا تاکید کے لیے یونفے کو مصر اس انسان کے جو خرچ کرتا ہے مال اپنا ریا انا سے اب یہ تیسری شرط آدمی آ گئی صرف واسطے دکھانے لوگوں کے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ فلاں چودھری نے اتنے پیسے لوٹا دیے سمجھا نا جی ہاں ایک چودھریوں کے پاس جاؤ نا جام خان کے پاس چندہ دے دو بات مولوی کو دیکھیں گے اور ان کو بخار چڑھ جاتا ہے سمجھا جی کہ آپ یہ چندہ مانگنے والا اور کیا کیا جائے کرکٹ کا میچ رکھ لیا جائے اور ان کو بلا لیا جائے کہ آپ صدر صاحب ہو سمجھا تو وہاں کہیں گے جی دس ہزار روپیہ میری طرف سے چندہ ہے وہ کرتے نہیں کرتے ہاں یہی بات ہے مثل اس انسان کے جو خرچ کرتا ہے مال اپنا محض واسطے دکھانے لوگوں کے لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کلدی سے کو بد گئے نقص ثواب سے محروم ہے دلکھا ہوا ہاں ضرور لکھنا پڑے گا اوپر لکھ لو ہاں کلدی یونفقوں کے نیچے نفس سے ثواب سے محروم ہے خود سواب ہوتے ہی نہیں ہے صرف نفس ثواب سے محروم ہے دس لیا اس انسان کے جو خرچ کرتا ہے محبت سے دکھانے لوگوں کے بلا جو مینو بل لائے شرط آگے کے شرک نہ ہو اور نہیں مان اللہ پاک پر اور دن پچھلے پر مفل ہوں مثال اول عدم اخلاص مثال اول عدم اخلاص اللہ فرماتے ہیں پتھر تھا پتھر پر مٹی پڑی تھی کچھ نہ کچھ گھاس اگایا زور کی جو بارش آئی تو اس نے پتھر سے مٹی بھی اکھیڑ دی گھاس کو بھی لے دیا اس طرح سے انسان سجدہ کرتا ہے لیکن جب شرک و ریا کی آندھی آتی ہے تو سارے کا سارا برباد ہو جاتا ہے ہر اس انسان کا سمجھا تھی صاف پتھر کے ہے جو اوپر اس کے مٹی تھی سمجھا تھی اور اس مٹی پر کچھ گھاس جم آیا ہو جی اور اس مٹی پر کچھ گھاس جم آیا ہو سمجھا تھی آسا بس پہنچی اسے سخت بارش مانا سخت بارش بارشا کہ چھوڑا اس کو کر دیا اس کو بالکل صاف صاف کر دیا بالکل اس کو نہیں قدرت رکھیں گے یہ مشرق و یہ لوگ مرائی لوگ اوپر کچھ اس کے جو قسم و قسم کیا انہوں نے جو کچھ کرتے رہے قیامت کے دن کسی چیز کی قدرت نہیں رکھیں گے یعنی وہ ان کو فائدہ نہیں دیں گے اور اللہ پاک نہیں ہدایت دے گا استقبال والا مانا ہے نہیں ہدایت دے گا قیامت میں جنت کی جی۔ قیامت میں جنت کی لکھا ہے نا جی کیا مت میں جنت کی نہیں ہدایت دے گا قوم کافرین کو کفر کرنے والوں کو بما فیل الدین سے کون اب حضرت شرط وجودی آ گئی شرط وجودی کتنی ہے چار اب دو بیان ہو رہی ہے یہاں ایک اور دو آ رہی ہے اور ہر ان لوگوں کا جو خرچ کرتے رہتے ہیں مال اپنے ابتغاء ابتفا اللہ شرط وجودی نمبر ون شرط وجودی نمبر فین الدین کے نیچے لکھا ہوا ہے واسطے طلب کرنے رضا مندی اللہ کا وہ لکھوایا تھا جی۔ ہاں واسطے طلب کرنے رضا مندی اللہ کا آپ کے نمبر دو بسبی تم من انسوچن اور مضبوط کر کے اپنے دلوں کو مضبوط کر کے اپنے دلوں کو مضبوط کر کے یعنی دل جمعی ہے پھر بعد میں نہیں ہے کہ یہ نہ کرنا چاہیے تھا مضبوط کر کے اپنے دلوں کو کم سالے جنت مثال اخلاص چل ہے دل کا ہوا مثال مثل باپ کے جو بے رب ہوتے ہیں بلندی پر ہوئے اونچی جگہ پر ہوئے پیلے پر یا پہاڑ پر سمجھا یا ٹبے پر جہاں چل ہے جس کی ہوا لطیف ہوتی ہے اوپر کی ہوا بڑی لطیف اور عمدہ ہوتی ہے سمجھا تھی قدرتی بات ہے تصیف ہوا نیچے چلتی ہے لطیف اوپر چلتی ہے مثل حال باپ کے جو اونچی جگہ پر بلندی پر جو پہنچتی ہے اسے وابل زور کی بارش تو او تک او کو دیتا ہے وہ پھل اپنے دوہرے دوہرے پھل دیتا ہے جی بسب لطافت ہوا و عمدگی زمین کے مطلب لطافت ہوا زندگی ہوا کی لطافت زمین کی عمدگی کی وجہ سے وہ دوہرے پھل دیتا ہے فعلم پس اگر نہ پہنچے اسے بارش تو فتل پت ہلکی پھوار جی۔ فتل پت ہلکی فوار ہلکی فوار معمولی معمولی بارش جو ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے اور اللہ پاک ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے مثال نمبر دو عدم اخلاص عدم اخلاص کی ایک مثال پیچھے گزر آئی ہے مسل کا مسل صفوان اور عدم اخلاص کی یہ دوسری مثال ہے اللہ فرماتے ایک آدمی تھا بیچارہ ساری زندگی محنت کرتا رہا باغ لگایا کھجوروں کا انگوروں کا اب وہ ہو گیا بوڑھا اور بچے بھی بیکار ہے کام نہیں کرتے اس بیچارے کا گزارا اسی باغ پر ہے باغ بیچتا ہے اور کھاتا ہے اللہ پاک کی حکمت کے اپنے آئی جو تیز ہوا اور گرمی سارے کا سارا باغ جل گیا تو وہ بیچارے کی اولاد بھی نہیں ہے خود بھی بوڑھا ہو گیا باغ بھی جل گیا سمجھا نا جی اللہ فرماتے اس طرح ہے کہ جو لوگ اخلاص نہیں کرتے اور مال خرچ کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن ان کا یہی حال جس طرح وہ بوڑھا محتاج ہو کر بیٹھ جائے گا ہم جب وہ بھی محتاج ہو کر بیٹھ جائیں گے جس طرح بوڑھے کا باغ برباد ہو گیا لگایا ہوا محنت برباد ہو گئی مرائی لوگ جو ہیں جو اخلاص نہیں کرتے ان کا دیا ہوا سب کا بھی بیکار محنت بیکار کرو مانا آیا آیا دوست رکھتا ایک تمہارا یہ تو ہو بس اس کے من نخیل کھجور کھجوروں اور کھجوروں اور انگوروں کا یعنی زیادتی ان ہی درختوں کی ہوئے یعنی زیادتی دکھا ہے لکھ لو لکھ لو کیونکہ اس کے اندر ہر طرح کے پھل ہیں فقط یہ دو نہیں آگے آ رہا ہے یعنی زیادتی ان ہی درختوں کی ہوئے یعنی زیادتی ان ہی درختوں کی ہوئے بہتی میں نیچوں کے نہرے وقت اس بندے کے بیچ اس باپ کے ہر قسم کے پھل میں علاوہ انگوروں کھجوروں کے اور بھی سب چل کچھ لکھا ہے بالکل لکھا مہاراج ہر قسم کے پھل ہوں گے سمجھا جی ہر قسم کے پھل ہوں گے ہاں علاوہ انگوروں کھجوروں کے لکھ لو چلو علاوہ انگوروں کھجوروں کے علاوہ انگوروں کھجوروں کے علاوہ انگوروں کھجوروں کے ہر قسم کے میوے ہوئے اس کے اندر وہ افواہ بہل کے بارو اور پہنچتا ہے اسے بڑھاپا اور پہنچتا ہے اسے بڑھاپا جو زمانہ زیادہ احتیاج کا ہے جو زمانہ زیادہ احتیاط محتاجی اتیادی ہوتی ہے سمجھا تھی بل ضروری تم اور بات اور اس کی اولاد ہے کمزور کمانے سے سے کمانے سے کمزور ہے اچھا پس وجہ معاش صرف باغ بنا پس وجہ معاش صرف باغ بنا پر گزارا ہے پہنچتا ہے اس باغ کو اے تیز ہوا اس ہوا میں آگ تھی سارا پت جل گیا وہ سارے کا سارا باغ حضرت اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہوا میں آگ ملی ہوئی تھی گرمی اتنی آئی کہ تیز گرم ہوا جو چلی تو باغ کے درخت جل گئے یہ ہوتا ہے بعض اوقات سردی زیادہ پڑتی ہے تو کھیت جل جاتے ہیں اور گرمی زیادہ پڑتی ہے تو کھیت جل جاتے ہیں یہی مراد ہے تب پہنچی تھے ہوا تیل جس کے اندر آگ تھی تب جل گیا وہ باغ اسی طرح بیان کرتا رہتا اللہ پاک واسطے تمہارے جاتے نظائر کو مثالوں کو لا اللہ تمہیں حکمت تاکہ تم تک فکر نا غور و یا الذین آمنو اب وجودی دو شرطیں باقی رہ گئی تھیں جی کہ مال عمدہ ہو گئے ہوئے ان کا بیان ہے اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا خرچ کرو تم من طیبات ما ماپ جی یہ تیسری شرط ہے جی یہ بات تیسری شرط ہے جو عمدہ ہوئے عمدہ چیزوں ان سے جو کسب کیا ہے تم نے کمایا ہے تم نے ما کسب تم بلکہ نمبر چار یعنی حلال ہو گئے جی بات نمبر تین یعنی عمدہ ہوئے کسب تم نمبر چار یعنی حلال ہو گئے جو تم نے پسند کیا اور کچھ جو نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین سے اور نہ ارادہ کرو تم ردی چیز کا کس کا ردی چیز کا من ہو اس سے دے خرچ کرو تم حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اس کو تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم قبول نہیں کرتے ہو لب تم بھی آخر دیے حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اس کو حق کے واجب کے عوض یا سوغات حق کے واجب کے عوض یا ساتھ کے اندر تم تو نہیں لیتے سمجھا نا جی تو تم دیتے کیوں ہوگا یہ ہلکی چیزیں تو آپ کے واجب کے عوض یا سوبات میں اللہ میں دوسری ہے ہاں مگر کوشش کرو تم بیچ اس کے آنکھیں بند کر لو تو اور بات ہے تو اور بات ہے ورنہ تم لینے کے لیے تیار نہیں ہو اور جانو تم کے بے شک اللہ بے پرواہ ہے حمید الخوبی والا ہے چاہے خوبی والا ہے خوب سے خوب پسند کرتا ہے خوبی والا ہے اس لیے خوب سے خوب پسند کرتا ہے اشر کون ہو جائے تمبیل چل جائے ہاں اشر کون ہو جائے دکھ فاقرا ہاں۔ شیطان شیتان وعدے دیتا دیتا تمہیں محتاجی کے اس کے شیتان کہتے ہیں ملا پیسے نہ دو نہ دو تو کیا کھائے گا ہاں کیا کھائے گا ہیں مولوی ہوتے نا مولوی جو ختم کرواتے نا غالی غالی مولوی سمجھا غالی مولوی کہتے تقریر کر رہا تھا اور وہ صدقے کے فضائل بیان کر رہا تھا سمجھا کہ صدقہ دو اللہ کی راہ میں نکالو یہ وہ اس کی بیوی بھی سن رہی تھی اس نے شام کو بھینس کا دودھ نکالا اور بڑا برتن دودھ کا بھر کر جو ہے وہ بھیج دیا باہر تقسیم کر دیا شام کو جو مول بھی آیا تو دودھ نہ ڈالا تجھے تو دودھ کا نہیں سکتا تو بیان کیا تو دے سٹکے فضیلہ کے میں نے وہ سدکا دے دیا جی؟ وہ تو ناراض ہو گیا کے ساتھ میں نام مراد میں نے تو لوگوں کو کہا <laughs> جی؟ ہاں بڑی بات شیتوان ہو جائے تو کون دیتا ہے تمہیں محتاجی سے خرچ پر اور اچھے خرچ پر تھی جو خرچ کرو اچھی چیز خرچ کرو تو محتاج ہو جاؤ گے وجہ امرکم بلفاشا اور حکم کرتا ہے مشورے دیتا ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں کے یہاں حضرت فاشا سے مراد بخل ہے کیا مراد ہے بخل کو فاشا کہا گیا ہے جہاں ہاں اور حکم کرتا ہے تمہیں مشورے دیتا ہے تمہیں بے حیائی کے کام کے یعنی بخل کے اور اللہ پاک وعدے دیتا ہے تمہیں مغفرتن بخشش کے کس کے بخشش کے کہ میں تمہیں بخش دوں گا معافی گناہ کر کے کی وجہ سے تمہیں گناہ معاف کر دوں گا اپنی طرف سے وہ فضلن اور فضل اور فضل سے مراد زیادتی اور زیادہ دینا زیادہ دینے کے اور اللہ تبارک بات سے بڑا فراخ ہے دینے میں علیم جاننے والا ہے نیت کو نیت کو جاننے والا ہے جو تل حکمت جو تل حکمت سے پہلے ان مضامین کو وہ مانے گا جس کو دین کی فامیں صحیح فام ہے جس کو دین کی صحیح فام ہے اور جو چل حکمت دیتا ہے اللہ دین کی صحیح سمجھ میں یشاؤ جس کو چاہتا ہے وہ یہ اور سچ تو یہ ہے نہیں کا ہوا لکھ لو لکھ لو اور سچ تو یہ ہے جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کا مومن مواحد ہونا ضروری ہے مواحد مواحد پتہ نہیں کیا بنا ہے ان کو دینا جائز ہے ان کو دینا جائز نہیں آج کل اچھا جی کرو اور اصل بات سچ تو یہ ہے اور وہ انسان جو دیا گیا دین کی سمجھ صحیح دیا گیا وہ خیرن کثیرن خیر کثیر بہت ساری خیر دیا گیا خیر کثیر پر ہے کیونکہ دین کی فام صحیح سے عقائد کی اصلاح اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے جی لکھا نہیں لکھا کیونکہ دین کی فام صحیح سے عقائد کی اصلاح اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ انسان جو دیا گیا حکمت کو تاکہ دیا گیا خیر تصے کو اللہ مجاللہ وما سرکار اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے وما انفاق تم مل نہ سا پاتے حضرت کیا لکھا ہے وما انفاق تم کے نیچے تاکید رعایت شرائط تاکید رعایت شرائط یہ چار شرائط جو گزری ہیں شرک نہ ہو ریا نہ ہو من نہ ہو ادا نہ ہو حلال ہو عمدہ ہو دل جمی ہو رضا الہی ہو تو یہ چاروں شرائط کی تاکید ہے اللہ فرماتے جو تم منت مانتے ہو میں جان رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میری منت ہے یا غیر اللہ کی منت ہے جو تم صدقے دے رہے ہو میں جان رہا ہوں اخلاص کے ساتھ دے رہا ہو یا ریا کے ساتھ دے رہا ہو اس لیے خبردار ان شرائط کا خیال کر کے تم دیا کرو بھروسے کا ماں انسم تم اور جو کچھ کے خرچ کرتے ہو تم من منفقت کچھ خرچ کچھ بھی خرچ کرتے ہو تم سمجھا من نفقت او فی سبھی ہے او فی سبھی شیتان ہے اللہ کی راہ میں شیطان کے راستے میں مدارک کا حوالہ ہے <coughs> او نظر تم من نظر جب منت مانتے ہو تم کوئی منت کوئی منت مانتے ہو فی طاعت اللہ او فی معصیت ہی فی طاعت اللہ او فی معصیت ہی اللہ کی اطاعت کے اندر کیا اس کی معصیت کے اندر مدارک کا حوالہ ہے سمجھا کہ اللہ تو بس بے شک اللہ جانتا ہے اس کو اللہ کو پورا پورا پتا ہے انصار اور نہیں ہے بس ظلم کرنے والوں کے آخرت میں کوئی مدد کرنے والے آخرت میں ان کی کوئی مددگار نہیں ہوں گے ان تبدیل صدے کیا لکھا عباحت عباعت اظہار حضرت مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کر کے دینا چاہیے یا چھپا کر یہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ ہمیشہ چھپا کر دینا چاہیے خواب و فرضی ہوگئے خواب و نسلی گئے خواب و فرضی گئے اور خواب و نسلی گئے چھپا کر دینا چاہیے سمجھا نہیں لیکن بقیہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہے فرضی زکوٰۃ صدقت الفطر وغیرہ اس کو تو ظاہر کر کے دیں گے کیا کریں تاکہ تہمت نہ آ جائے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور جو نسلی صدقہ ہے اس کو چھپا کر دیتا سمجھا پھر اب یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ اظہار جائز ہے اخفا بہتر ہے اب دیکھو مانا کرو ہے اگر ظاہر کرو تم صدقات کو فن ماہیا تو بس بڑا اچھا ہے یہ بس بڑا اچھا ہے یہ وہ ان افضلیت اخبار کیا لکھا ہے اخبا اور اگر چھپاؤ تم ان کو اور دو تم ان کو فوکرا کو فاوبہ تو یہ اقفا بہتر ہے واسطے تمہارے فاہوا کا مرجہ کیا ہے اقفا اور بہتر ہے واسطے تمہارے اظہار سے سے اظہار سے اخفا بہتر ہے سمجھا سی تو آ گیا نا اخفا بہتر ہے بھائی وہ کب کو سمرا اور مٹائے گا اللہ پاک تم سے نیچے لگاؤ گا اس کی برکت سے اس کی برکت سے مٹائے گا تم سے سے یہ آج سکوں کچھ گنا تمہارے کچھ گنا یعنی سغائر گنا مراد ہیں کیونکہ نیکیوں کے ذریعے جو گنا معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ ہے کبیرہ گنا یا رحمت کے ذریعے یا توبہ کے ذریعے واللہ اللہ ہیں اور اللہ پاک ساتھ اس سے جو تم عمل کرتے ہو پورا خبردار ہے حضرت کا خدا ہم کا مطلب سمجھ لو حضرت نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے کچھ رشتے دار مشرق تھے ابھی کیا تھے نبی علیہ السلام بھی ان کی خدمت کرتے صحابہ بھی ان کی خدمت کرتے اس خیال سے کہ یہ ایمان کی طرف آ جائے جوڑائے لیکن وہ لیتے رہے اور کبھی انہوں نے توحید قبول کرنے کا نام نہ لیا سمجھ جی؟ مگر اپنے پر پکے تھے آخر ان مولویوں نے مشورہ کیا کہ ان کو یہ جو ہم ان کی مدد کرتے ہیں یہ مدد بند کریں تاکہ ان کو کچھ بھوک لائق ہوئے سختی ہوئے اور یہ نام سنیں گے اللہ پاک نے یہ آزاد نازل فرما دی خبر کا لے سال کا ہدا ہوں آپ کے دن میں ان کو ہدایت دینا تھوڑا ہے آپ جلدی کرو صدقے ان کو دیا سمجھا اللہ نے فرماد صدقے دینے کے دو مقصد ہوتے ہیں کتنے مقصد ہوتے ہیں نمبر ون رضا الہی کے اللہ راضی ہو جائے نمبر دو کے اس کا سواب ہمیں آخرت میں پورا پورا مل جائے کتنی مطلب ہے نمبر ون رضا الہی نمبر دو آخرت میں توفی ہو جائے پورا پورا ہمیں بدلہ مل جائے اللہ فرماتے ہیں جو تم ان کفار کو سزکے دے رہے ہو یہ تمہارے دونوں مقصد حاصل ہو رہے ہیں میں بھی راضی ہو رہا ہوں اور کیا نام ہے اپنا صدقات کی بدلا بھی تمہیں آخرت میں مل جائے گا جب تمہارا مقصد حاصل ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے تمہیں صدقے بند کرنے کی بات ہو رہی ہے اب یہ آئیے کا جمع کرو مسئلہ سن لو کہ کافر دو قسم کتنی قسمیں کافر حربی اور کافر دمی کافر حربی جو دار الحرب میں رہتا ہے برسر پیکار ہے اس کو تو کوئی صدقہ دینا جائز نہیں ہے نہ نفلی نہ واجبی نہ فرضی سمجھ رہے ہو اور دوسرا قسم ہے کافر ذمی جو ہمارے ملک میں رہتا ہے کافر اس کو زکات اور عشر دینا جائز نہیں ہے کیا دینا جائز نہیں ہے زکات اور عشر اس کے علاوہ صدقات واجبات نافلہ سب دینا جائز کچھ یاد رہے گا کافر حربی کو کوئی صدقہ دینا جائز نہ نسلی نہ فرضی اور کافر ذمی جو ہے اس کو زکات اور اشور دینا جائز نہیں ہے باقی جتنی صدقات واجبہ نافلہ ہے قربانی ہے صدقہ الفطر ہے کفارہ ہے وغیرہ وغیرہ یا نسلی صدقہ ہے وہ سب دینا جائز ہے اب کرو مانا لے سالے کا ہو جاؤں کیا رہا ہے لے سالے کا کے نیچے تمبی ہے نبوی مال اصحاب سمجھا سی تمبی ہے نبوی مال اصحاب نبی علیہ السلام کو اور صحابہ السلام کو دونوں کو تمبی ہے سمجھا کہ نہیں ہے آپ کے اوپر فرض ہدایت کرنا ان کو آپ ان کو ہدایت کرنا فرض نہیں ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جائے بلا اللہ اللہ لیکن ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ جس کو بھی چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے تم شکو من خیر اور وہ جو خرچ کرو گے تو خیر سے سارے انسوتے کو اپنے نفسوں کے نفے کے لیے اپنے نفسوں کے نفے کے لیے کرو گے تم وما آپ اور وہ فائدہ کیا ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ نہیں خرچ کرتے تم مگر باتیں طلب کرنے رضا مندی اللہ کا آپ کے اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے وما تنفقون سے کو نمبر دوسرا فائدہ اور جو کچھ تو خرچ کرتے ہو تم من خیر خیر کو جو وہ فائدہ ہے تم پورا پورا دے دیا جائے گا تمہیں تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تم ظلم بھی نہ کیے جاؤ گے لا تو برامون کا کمی کے کمی نہ کیے جاؤ گے ہاں کمی نہ کیے جاؤ گے اب خلاصہ لکھا ہے خلاصہ یہ کہ تبفی اور ابتدا تبفی اور تو دونوں صورتوں میں برابر ہے پھر مسلمان فقیر کی تفصیل کیوں ہے بات سمجھ آ گئی نا تو دو مقصد ہے تبفی اور ابتفا ابتغاء مرضات اللہ اور کا بدلہ پورا ملے یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی خام خاص مسلمان سب تفصیل کیوں کرتے ہو تو اب یہاں سوال ہے سوال یہ ہے کہ نبی علیہ و تسلیم نے فرمایا ہے کہ وہ ایک حدیث آتی ہے اب مجھے لفظ بھول رہا سے آپ نے فرمایا ہے کہ تم دعوت کیا کرو گھر کے اندر مسلمانوں نیک لوگوں کو ابرار گھر میں کن کو بلایا کرو ابرار اور نیک لوگوں کو تو اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کافر کو کچھ نہ دیا جائے بلکہ گھر میں بلایا جائے دینے کے لیے تو کس کو نیک ہوگئے اور اس حدیث کے اندر کافر کی اجازت دی جا رہی ہے تو جواب یہ ہے کہ جہاں دعوت والی بات مراد نہیں ہے جہاں ہے نفلی نفقہ کس کی بات ہے نفلی نفقے کی بات ہے کہ نفقہ جو ہے وہ کس کو دینا چاہیے تو فرمایا تم کافر کو بھی دے سکتے ہو باقی رہی دعوت دعوت کا حکم یہی ہے کہ تمہاری دعوت مسلمان اور نیک آدمی کو کھانی چاہیے بات سمجھے اسی طرح زکوٰۃ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو خطو میں نے اگلے آئے ہمت تو ردو اور بولو صحیح ہو کر آئے ان کے دولت مندو سے لی جائے اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے تو معلوم ہوا زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جاتی ہے کافروں کو اور قرآن تو کہتے ہیں کافروں کو بھی دو تو جواب آ گیا کہ زکوٰۃ بھی یہاں ہو رہا ہے زکات ہوئی یہاں ہاں۔ اب نیچے بین فطور لکھا ہے تمہارے پاس نفلی نفقہ اور حاجت کا نفقہ کی بات ہے نفلی نسکا اور حاجت حاجت کے نفقے کی بات ہے نہ دعوت و زکات کی نہ دعوت و زکات کی دعوت جو ہے وہ ابراہ خان تمہاری لا تاكل الطعام الا المتقين سيد جزاك الله خيرا ان کو بھی صدقہ دینا جائز ہے جی میں نے آج کر دیا ہے خطا تو جائز ہے دنیا میں فائدہ ہوتا ہے کافر خیرات کرے آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا کافر ہردی کو کوئی صدقہ دینا جائز نہیں ہے کافر ذمنی کو زکات اشور دینا جائز نہیں ہے باقی سب دینا جائز ہے ہاں۔ اب یہ اصلی مستحقین صدقات صدقہ جی۔ سلکا ہے اصلی مستحق صدقات صدقات کے اصلی مستحق کون لوگ ہیں وقت فقیروں کے اللہ دینا وقت اول وہ لوگ جو بند کر دیے گئے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں ان کو بند کر دیا گیا فی سبیل اللہ جانی یعنی دین کی خدمت میں جانی جی۔ یعنی دین کی خدمت میں لا جستی ہونا سمرے احسار سمرے تو سے اسے سمجھا جاتا ہے جن سمر کیا نکلتا ہے نہیں طاقت رکھتے اسی مشغولی کی وجہ سے اسی مشغولی نہیں طاقت رکھتے سفر کرنے کا زمین میں زمین میں سفر کرنے کی ان کو طاقت نہیں ہے یا سب نمبر دو سمرا گمان کرتا ان کو جاہے بے خبر آدمی دولت مند منت باوجہ نہ مانگنے کے باوجہ نہ مانگنے کے کیونکہ وہ مانگتے نہیں ہیں تو جاہر سمجھتے ہیں نادان کے یہ مالدار ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تاریخ البتہ معلوم کر لے گا تو ان کو بے سیما ہوں ان کی حیات سے ان کی حیات اور شکل سے معلوم کر لے گا یعنی چہرہ و بدن پر فقر و فاقہ کے آثار یعنی چہرہ و بدن پر مل کر ہوا لکھ لو لکھ لو سیما ہوں پر یعنی چہرہ و بدن پر فقر و فاقہ کے یس الناس علون نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر لپٹ کر کے لپٹ گیا اس کو لے کر چھوڑا منگا تم سے وہ اور جو کچھ خرچ کرو گے تم ان لوگوں پر ان لوگوں پر ان کو ہی خیر تو بے شک اللہ پاک ساتھ اس کے جاننے والے ہیں اللہ کو پورا پورا علم ہے سمجھا تھی حضرت یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا گیا لے بخرا دبین اوسرو شیخ ابیر کون لوگ ہیں تو آج تک کے مفترین نے فرمایا کہ اس کا صحیح مشتاق کو کہ رام چونکہ یہ اوسرو فی سبھی ضلع مدارس میں بند ہیں تجارت یا دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے اگر کریں تو پڑھائی میں خلل آتا ہے جس اس لیے یہی لوگ ہوا اگلی والے کے ساتھ تو قریب والوں سے مطلب ہاں؟ تو میں تو الحمدللہ مستحق نہیں ہوں سنکا دینے کا میں تو دینے والا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم عند ربهم ترغيب جی جن یعنی سے ترغیب ہے انصاف کی خرچ کرنے کی ترغیب ہے اللہ دینا جنگونا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے بل لے لے بن رہا تعمیم اوقات تعمیم اوقات رات اور دن کو سروں والا نیتن تعمیم حالات تعمیم حالات چھپا کر اور ظاہر کر کے اولا ہمرا اولا من منفی آتی ہمراڑا دردے مر واقع ان کے اجر ہوگا ان کا ان کے پروردگار ہاں بلا خوف نمبر دو دفاع اور نہیں کوئی خوف ہوگا اوپر ان کے اور نہ وہ مغموم ہوں گے حضرت جہاں تک تو تھا نا انفاق کا بیان خرچ کرنے کا اب کچھ لوگ وہ ہیں جو خرچ نہیں کرتے بلکہ الٹا قرضہ بھی نہیں دیتے بلکہ الٹا قرضہ دیتے ہیں تو سود لیتے ہیں سمجھ رہے ہو یہ تو ان لوگوں کا حال تھا نا جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں دیتے بلکہ قرضہ بھی نہیں دیتے اور اگر قرضہ دیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں سود لیتے ہیں اب ان پر حجر آ رہی ہے یہ رقط لگا رہا ہوں میں کے ساتھ اللہ دین جا زجر ہے ہوا ہے ضم ربا وہ لوگ جو کھاتے رہتے ہیں ربا کو یا قلون بے مانا یا خزون یا قلون مانا یا خزون مانا لیتے ہیں کیونکہ سب کھانے والی بات مراد نہیں ہے نا مطلب پر لینا مراد ہے وہ کھائیں جائے پہنے سمجھا یا گاڑی یا جو بھی چیز ہو لیتے ہیں ربا کو اللہ نہ سمرائے نہیں کھڑے ہوں گے وہ اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے مثل اس انسان کے جس طرح کے مگر جس طرح کے کھڑا ہوتا ہے جی جس طرح کے کھڑا ہوتا ہے وہ انسان جو جیسا خبر ہو شیطان حواس چھین لیتا ہے اس کی شیطان منل مقصد چھین لیتا ہے اس کی شیطان من مت سے لپٹ کر لپٹ کر شیطان اس کے حواب چھین لیتا ہے کما کر یعنی حیران مدہوش حیران لکھا ہے دیکھو باتیں دو سمجھنی ہے ایک بات تو یہ سمجھنی ہے کہ لا یقوم کے دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ آخرت پر محمول ہے کس پر آخرت میں جب دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے قبروں سے نکلیں گے تو سود خار جب نکلیں گے تو مدہوش ہوں گے جس طرح نشے والا بندہ گر پڑتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گر پڑتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گر پڑتا ہے دوبارہ جب زندہ ہوں گے تو ان کا یہ حال ہوگا سمجھ رہے ہو لا یقون کا تعلق جو ہے کس کے ساتھ ہے آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں جب قبروں سے نکلیں گے تو اس طرح نکلیں گے جس طرح سے مدہوش ہوتا ہے کہ وہ گرتا ہے اٹھتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے سود خار جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا اب سوال ہوتا ہے کہ ان کا یہ حال کیوں ہوگا ان کا حال جناب من اس لیے ہوگا دو وجوہات کی بنا پر ایک اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ کھا کھا کر کھا کھا کر سود کھا کھا کر ان کے پیٹ بڑھ گئے گویا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے ان کو یہ سزا دی کہ گویا ان کے اتنی پیٹ بڑھ جائے کہ اب وہ چل نہیں سکتے پھول کھاتے رہے نا دنیا کے اندر اب اللہ نے ان کو جزا دی کہ ان کے پیٹ اتنی بڑھ جائے کہ وہ ان کو چلنا ان کے لیے کیا ہو گیا اور جس طرح کبھی کبھار آپ لوگ بھی ایسے کھا لیا کرتے ہو تال فرما لیا کرتے ہو زائد تو پھر تمہیں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر گر پڑتے ہو سمجھا سر اللہ تبارک و تعالیٰ معور فرما رہے تو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کو یہ جگہ لیے دی گئی کہ دنیا کے اندر یہ پیسہ کما کما کر کے جمع کر کر کے کھا کھا کے اللہ فرماتے ان کے پیٹ اتنی بڑھ گئے کہ اب وہ چل نہیں سکتے گر رہے ہیں دوسری وجہ کہ دنیا کے اندر جس طرح وہ حیران اور مدہوش ہوتے ہیں اسی طرح آفرت کے اندر بھی ان کو حیران مدہوش کر دیا جائے گا سمجھا اور وہ گرتے چلتے رہیں گے دوسری بات کہ یہ آیت جو ہے یہ دنیا کے متعلق ہے آخرت کے متعلق نہیں ہے بلکہ کس کے متعلق ہے دنیا میں جب یہ سود خور لوگ بیٹھتے ہیں نا مجلس کے اندر تو ان کو سکون اور چین نہیں ہوتا یہ مدہوش ہوتے ہیں سمجھا فلانا قرضہ لے لو فلانی مل لگا لو گاڑی لے لو رقبہ لے لو دیر کرو وہ کرو رات دن حیران پریشان ہوتے ہیں دنیا کے اندر جہاں دنیا کے بارے میں ہے مجلس سے جب اٹھتے ہیں تو مدہوش ہو کر اٹھتے ہیں بات نہیں ہے لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے پہلی تو جی نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے مگر جس طرح کے کھڑا ہوتا ہے وہ انسان جو ہوا کھو لیتے اس کا شیطان میں المت سے لپٹ کر یعنی حیران ہو جائے دوسرا مانا نہیں کھوڑے ہوتے یہ مجلسوں سے اپنی مجلس سے نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح کے کھڑا ہوتا ہے وہ انسان جو ہوا کھو لیتے اس کے شیطان میں المت سے لپٹ کر مجھے یہ بات مسئلہ یہ چل پڑا کہ آیا جنات انسان کو پکڑتے ہیں یا نہیں کچھ لوگوں نے جنات کے پکڑنے کا انکار کیا ہے کہ جنات انسان میں داخل نہیں ہوتے انسان کو پکڑتے نہیں ہیں لیکن قرآن کی جی آیت جو ہے اس کا کر رہی ہے کما یقوم یا تختہ تو شیطان و منل کہ شیطان نے اس کو مست کیا اور اس کی حواس جو ہے وہ چھین لی ہے کرو ظال کبھی نہ ہو ہے وہ امور کا سبب ہے بس سبب اس بات کی ہے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ سوا نہیں بہ جو وہ مسل ہے ربا کے حالانکہ کہنے چاہیے تھا نا ربا مثل بے کی ہے کہ جس طرح بے حلال ہے ربا بھی حلال ہے ان کاموں نے الٹ کر دیا کہ بے بھی مسل ربا کی ہے اصل ربا ہے جید ہونے کے اندر اور بے اس کے چاہے سرا وہ اور زیادہ مبارک نہیں بات بے مسلم بات کیا ہے رد ہا کے مانا اللہ نے فرمایا حالانکہ دونوں میں کھلا فرق ہے حالانکہ دونوں میں کھلا فرق ہے کہ حلال کر دیا اللہ نے بے کو اور حرام کر دیا ربا کو کس نے حلال کر دیا اللہ نے جو مالے کے احکام ہے مالک ہیں احکام انہوں نے یہ کیا ہے کہ ربا حرام اور بے حلال سمجھا تھی پر وہ انسان جو آ گئی اس کے بعد نصیحت اس کے پرور کی طرف سے پس رک گیا میری طرف دیکھو سمجھ لو بات ایک ہے فیل ایک ہے کول ایک ہے فیل اور ایک ہے کال ایک کول ہے کہ بندہ زبان سے کہتا ہے کہ ریبا حلال ہے ایک فیل ہے کہ انسان ربا کو لیتا ہے ربا کو کیا کرتا ہے لیتا ہے اس لیے اب تہا پر چل ہے بس رک گیا سود لینے اور حلال کہنے سے سود لینے اور حلال کہنے سے بھی رک گیا اور سود لینے سے بھی رک گیا جی فرا ما سارا فارا کا تو بس اس کے ملک میں ہے جو کچھ کے گزر چکا جو کچھ وہ آج سے پہلے لے چکا ہے وہ اسی کے ملک کے اندر ہے جو اس کا مالک ہو گیا آئندہ ایسا نہ کرے سمجھا گا امر ہو اللہ اور باطنی معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے کس کے حوالے ہے اللہ کے جن سمجھا کس طرح یعنی توبہ مخلصانہ یا منافع توبہ مخلصانہ یا منافع توبہ مخلصانہ ہے یا منافع ہے سمجھو کہ اس کے اندر اجی اللہ کے حوالے ہے بمن آدھا تخویف اخروی چل گئے اور وہ انسان جو واپس آئے گا کس طرف اس فیل قول کی طرف اس فیل میری طرف دیکھو سود لینا جو ہے یہ گناہ ہے سود لینا چاہے اس گناہ کا نتیجہ نار جہنم ہے اور سود کو حلال کہنا یہ کفر ہے اس کا نتیجہ خلو دینار ہے تو سمجھ آیا ہے سود لینا گنا ہے اس کا نتیجہ نار ہے اور سود کو حلال کہنا یہ کفر ہے اس کا نتیجہ کلو دینار ہے اب دیکھو فلا فیل ہمرائے یہ شیر کا سمرا ہے سود لینے کا تب یہ لوگ ساتھی ہوں گے آگ سے تم اس جا کے بوجہ گنا ہونے سیل کے سمجھا جی ہمرائے عقیدہ سمرائے عقیدہ وہ لوگ بھی جو آپ کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بابجہ کفر ہونے اس یہ کون سوڈوں کفر ہے اس لیے ہمیشہ رہیں گے یم شاہ اللہ ربا خیال کرو مٹاتا ہے اللہ ربا کو سود کو اللہ مٹاتا ہے لکھا ہے آخرت میں تو ضرور نہیں لکھا ہوا ہوگا ضرور کہیں ہاں؟ لکھو لکھو خاصی کا لکھو آخرت میں تو ضرور بابا جا کے آخرت میں تو ضرور بابا جا کے رکھ لیا اور دنیا میں ہاں، اور گاہے دنیا میں اور گاہے دنیا میں اور گاہے دنیا میں آخرت میں تو ضرور بابا جا عذاب کے اور گاہے دنیا دنیا میں گاہے دنیا کے اندر سمجھ رہے ہو جب حق اللہ ربا مٹاتا ہے اللہ پاک ربا اور سود کو آخرت میں تو ضرور مٹائے گا پر دنیا میں کبھی کبھی مٹاتا ہے بجور بھی خواجہ جاپ اور بڑھاتا ہے صدقات کو آخرت میں تو ضرور باوجہ ثواب کے اور گاہے دنیا میں نیچے صدقات کے نیچے بجر بھی صدقات کے نیچے لکھو لکھو آخرت میں تو ضرور یوربی کے نیچے آخرت میں تو ضرور باوجہ ثواب کے باوجہ اور گاہے دنیا میں اللہ کفار اور اللہ تبارک و تعالی نہیں دوست کافر کو کفار کا مانا بڑا کافر کسی بڑے کافر کو نیچے لکھا ہے مستحل کیا مراد ہے مستحل جو حلال سمجھنے والا ہے اس کو وہ مراد ہے بڑا گنہگار گار مرتکب کو جو حلال کو نہیں سمجھتا لیکن ارتقاب کرتا ہے وہ بڑا گنہگار ہے اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا دوست نہیں رکھتا ان اللہ آ نہ چلکا حضرت بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سود نہیں لیتے بلکہ زکات دیتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے مان لیا یا اور امال اور عمل کرتے رہے اچھے کا آتا تخصیص بادستانی قانون ہے اور دیکھو گا بالخصوص بالخصوص قائم کرتے ہیں نماز کو اخلاق کا بیان اور دیتے ہیں زبان کو لہم اجر ہوں ہمرا اولا جلد منفیت واقع ان کے اجر ہوگا ان کا ان کے پروردگار کے ہاں نمبر دو دفعہ مدیر کو نہیں ہوگا کوئی خوف اوبر ہوں گے نمبر تین اور نہ وہ مغموم ہوں گے کسی امر کے فعات پر کسی امر کے دن کا ہوا لکھ لو کسی امر کے فوات پر فوت ہونے پر کسی امر کے فواد پر کسی امر کے فواد پر فوت ہونے والی اب سے جو لوگ سود ہی دیتے رہے اور قرضہ وصول کرتے رہے لیکن لوگوں کے پاس ابھی ان کا سود باقی ہے اللہ نے فرمایا خدا سے ڈرو اور بقیہ سود نہ لو خدا سے ڈرو اور بقیہ سود نہ لو یہ لکھا نہیں اب وصول بقایا نہیں اب نے بتایا اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا اتق اللہ ڈرو تم اللہ پاک سے تمہید لکھی ہے تمہید ہے یہ ڈرو تم اللہ پاک سے بغیر حکم بادت تمہید چل گئے اور چھوڑو تم جو کچھ کے باقی رہ گیا یہ بات ہے مقتدی اگر ہو تم ایمان والے علم تفالو تخویف دنیاوی برائے سود خار برائے سود خار خور دنیا کے عذاب کا ڈراوائے نہیں کرو گے تم اگر تم نہیں کرو گے یعنی رکو گے نہیں سات ہر بین بن اللہ ہمراہ متلے ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ ساتھ جنگ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارہ کا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جم کے لیے تیار ہو جاؤ سمجھا سی کیا مطلب ہے جم کے لیے تیار ہو جاؤ ہاشیا پر وہ خلاصہ یہ کہ اگر خوف خدا سے ربا نہ چھوڑا اگر خوف خدا سے ربا نہ چھوڑا تو حکومت اسلامی ڈنڈے سے چھڑواوے گی حکومت اسلامی ڈنڈے سے چھڑواوے گی گویا پہلے ممانعت باللسان تھی اور اب ممانعت بنان ہے پہلے ممانعت باللسان تھی اب ممانعت بنانا ہے لیکن خبردار جنگ ہوگی ورنہ وہ تو تم اور اگر تم نے توبہ کر لی ہے سود لینے سے توبہ کر لی ہے تو اچھا کردہ جو ہے تم لے لو بقایا ان کو معاف کر دو اگر اور اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو بس راستے تمہارے اصل مال ہیں تمہارے یعنی اصل جو کردہ مال ہے وہی لے وہ ہی لوگ نہ ظلم کرو تم کہ اصل سے زیادہ لینے لگو اصل سے زیادہ لینے لگو بلا تغل اور نہ ظلم کیے جاؤ کہ اصل مال نہ دیے جاؤ نہ دیے جاؤ یہ ضرور کیے جاؤ یہ ایسا بالکل نہ کرو دو نہ ظلم کرو نہ کرنے دو آپ یہ اللہ فرماتے میاں اگر بہتر ہے تو تمہارا مدیون جو بیچارے کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو تم اس کو محلت دے دو کہ جب اس کو طاقت ہوگی تو معاف کر دو تو بہتر ہے ورنہ اس کو مہلت دے دو وہ کریم اللہ جس کو توفیق دیتا ہے بس وہی سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا جی؟ ایک آدمی نے دوسرے سے سود لینا تھا اسی ہزار روپیہ اسی ہزار سود دس نے مسئلہ سنا کہ سود حرام ہے گنا ہے فوراً جا کر اس کو معاف کر دیا اور اس کو لکھ دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا توفیق جانے بلا ہوتی ہے اللہ توفیق دیتا ہے <coughs> عنوان کیا ہے حکم اول وجوب امہال مانا جی، جی، اور اگر ہے وہ تمہارا مدیون صاحب تنگی کا تنگ ہے بیچارہ یعنی دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے میعاد پر نہیں دے سکتا اور اسی وجہ سے میعاد پر نہیں دے اب اس یعنی نادیرا تم سے پہلے علیہ کم مقدر ہے تم تو لازم ہے تمہارے اوپر مہلت دے دینا الا میں سارا دن آسودگی تک جب وہ ہوگا یعنی تب پھر وہ دے دے گا وہ ان نمبر دو پہلا کو امہار کہ مہلت دے دو اب تو صدقہ کر دو تو بہتر ہے معاف کر دو اور جو صدقہ کر دو تو صدقے سے مراد کیا ہے یعنی بخش دو یعنی اس کو معاف کر دو بالکل تو بہتر ہے ویسے تمہارے اگر ہو تم جانتے ہو تم تالمون کا مفول لکھا اس کی فضیلت کو جانتے ہو اس کی معاف کر دو بتہ یومن پور جاؤ نیے اور ڈرو تم اس دن سے تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم نے جانا ہے اس دن سے ڈرو تم مت وفا اس کے بعد پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس جزا ان اعمال کی جو وہ کرتا رہا ماں سے پہلے جزا کا لفظ مقدر ہے کیا مقدر ہو جائے جزا مال کی جو وہ کرتا رہا اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے بتا تم یومن پر جاؤں نہ اللہ یہ آخری راجت ہے پرانے پاس چاہے جو نازل ہو جائے اب سوال ہوتا ہے کہ آخری آیت تو حجت الوداع عرصے کے دن جمعہ کے دن اثر کے بعد میدان اثر میں آئی تھی عرفات میں الوم اکمل کو لکم دین کم اکمل تو علیکم نعمتی ابردین المر اسلام دینا جواب جواب کیا کہ احکامات میں سے آخری آیت یہ ہے احکامات میں سے آخری آیت یہ ہے اور الوم اکمل تو جو ہے وہ سب سے آخر میں وہ ہے احکامات میں سے آخری آیت یہی ہے بتپو یومن اور مطلب آخری آیت جو ہے وہ الوم اکمل دوسری بات یومن جمن فی اللہ کے اندر صدقے کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کس کا بیان ہے صدقے کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کس طرح کہ اگر تو اپنے مدیون کو آدھا پیسہ معاف کر دے گا تو قیامت کو دن تجھے بھی اللہ آدھا معاف کرے گا اگر تو اپنے مدیون کو کل معاف کر دے گا تو قیامت کے دن اللہ تجھے بھی کل گناہ معاف کر دے گا اس میں تیرا اپنا فائدہ ہے جتنا تو اپنا فائدہ کر سکتا ہے کر اگر تو سارا معاف کرے گا تو اللہ تیرے سارے گنا معاف کر دے تو اگر آدھا معاف کرے گا تو اللہ بھی تیرے آدھے گنا معاف کرے گا بات ہے پر جب بین سطور لکھا ہے اس میں سلسفہ صدقہ و امہال ہے اس میں سلسفہ اور بولو سے ہی وہی مار ہے یعنی آخرت کے معاملہ کی بات باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے جیسا تیرا معاملہ ہوگا اپنے مدیوں سے وہی معاملہ ہوگا تیرے ساتھ تیرے گھر کا اب کرو کرومانا جا تداینتم نے اب حضرت تیسری مرتبہ امور انتظامیہ کا بیان آ گیا ابھی اوپر قرضے کا مسئلہ ہے نا جی ان کا نظر اسر اس مناسبت سے اب قرضے کے لین دین کا بیان ہے کہ اگر قرضے میں کوئی چیز خرید کی ہے مطلب یہ ہارن خرید کیا سبھی کا اور کہا کہ ایک ماہ بعد پیسہ دوں گا تو اب فرماتے ہیں کہ اس کو لکھا کرو ایک تو لکھو نمبر دو گواہی سمجھا نا سنگھ الدینہ آمنو چل کا کر الدینہ آمنو پر اب مشورہ کتابات دستاویز مشورہ کتابات دستاویز کہ دستاویز لکھنا چاہیے لوگوں جنہوں نے مان لایا جب معاملہ کرو تم بے دین ادھار کا جبکہ معاملہ کرو تم بے دین ادھار کا یہ جی، الا اجل محمد ایک میاد معین تک میاد معین ہونا ضروری ہے نا جی غیر معین اگر میاد ہے تو معاملہ ناجائز ہے بے ہے وہ جائیں رہے ہو کیا کرو الا علی محسمان ایک میاد معین تک سب تو وہ پت لکھ لیا کرو تم اس کو سب تو وہ کا مانا پت لکھ لیا کرو اس کو بل لکھ تو بہت چاہیے لکھے درمیان تمہارے کاتب لکھنے والا بل عادل انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ یعنی کمی بیشی نہ کرے یعنی کمی بیشی نہ کرے سمجھا لکھوانے والا کچھ لکھواوے اور وہ کچھ لکھتا جائے ایسا نہ کرے بلا یا باقاعد چلکھا ہے نمبر دوم نہیں کاتب اب انکار کتاب سے کاتب انکار کتاب نہ کرے اور نہ انکار کرے لکھنے والا اس بات سے لکھ دے گے چونکہ سکھلایا اس کو اللہ پاک نے پر چاہیے لکھے ول جملے نبی نمبر تین نمبر تین چل کھائے بودن دستاویز اب جانے مدیون بودن دستاویز اب جانے دستاویز مدیون کی طرف سے ہوئے وہ لکھ دے گا تو میں نے فلانے کا قرضہ دینا ہے اور چاہیے لکھواوے وہ انسان جو اوپر اس کے حق دینا ہے جس کے ذمہ ہے حق دینا وہی لکھواوے بلجت اللہ رب اور چاہیے ڈرے وہ اللہ پاک سے لکھاتے وقت ڈرے اللہ پاک سے جو رب ہے اس کا بلجت بلکہ لکھاتے وقت لکھاتے وقت ڈرے اللہ پاک سے جو رب ہے اس کا بلا جب ختم ہو شیا اور نہ گھٹائے اس سے کسی چیز کو نہ ناقص کرے لکھانے میں کس میں لکھانے میں نہ گھٹائے اس سے کردے سے کسی چیز کو پس اگر ہے وہ انسان جو اوبر اس کے حق ہے سفین دیوانہ اور پاگل اور ضعیفن جب کمزور ہے کمزور سے مراد بوڑھا یا سبھی یا بوڑھا ہے کمزور ہے یا بچہ ہے ابھی تک کمزور ہے اولا یا نہیں طاقت رکھتا یہ کہ لکھوا گے یعنی گونگا یا غیر ملکی ہے یا گونگا ہے یا غیر ملکی زبان نہیں سمجھتا وہ نہیں لکھوا سکتا یا نہیں طاقت رکھتا یہ کہ لکھوا گے وہ تو یہ لکھوا گے اس کا کار گزار ساتھ انصاف کے اس کا جو کار گزار ہو وہی انصاف کے ساتھ لکھوا دے گا سمجھا نہیں وہ اپنا کار گزار سے مراد کارندے ہوتے ہیں نا جی منشی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جس طرح ہوتے ہیں ہاں یا نہیں طاقت یہ کہ لکھوا یہ لکھوا دو کار گزاروں کے وقت شیدو پر نمبر چار لکھا ہے کیا ہے ہاں ہفت بو ہو ایک بلا جا بن دو بل جملے لدی تین اب یہ وقت شدو چار ہے اور علاوہ دستاویز کے گواہ بھی بنا لو اور وقت گواہ بناؤ تم علاوہ دستاویز کے تو بناؤ وقت پختگی کے وقت پختگی کے شہید نے دو گواہ مر رجال تم اپنے جوانوں سے جو رہے پس اگر نہ ہوں وہ دو جوان تو بس ایک جوان اور دو عورتیں منتر دونا ان لوگوں سے جو پسند کرتے ہو تم اس ممن حضاتر دونا پہلے کہ ہوگا ان کے معتبر ہونے کی وجہ سے ان کے معتبر ہونے کی وجہ سے تم انہیں پسند کرتے ہو انت دلہ اہدا ہما حکمت تعدو دے نسا حکمت یہ دو عورتیں کیوں تجویز کی گئیں لے اجلے دلہ تاکہ یہ کہ گمراہ ہوئے بھول جائے ایک ان کی دیں ان کی دوسری کو بلا یا بھائی شہدا نہیں اب انکار شہادت نہیں اب انکار شہادت شہادت کے انکار دینے سے جو منع کرے گا اس کا یہ حال ہے اور نہ انکار کرے شہید جب کہ بلائے جائیں بلا تف امو ان تب تو وہ تتیمہ جگلے اول تتیما کون سا والا سخت تو کیا تھا اور پیچھے ختم ہوا یا اس اس کا کا جرم نہ آئے اور نہ اکتایا کرو اور نہ تنگ دل ہویا کرو اس بات سے کہ لکھ لو تم اس کو جی لکھنے سے تنگ دل نہ ہوئے کرو ضرور لکھا کرو سمجھے یہ بات لکھنے سے تنگ دل نہ ہوا کرو بلکہ ضرور لکھا کرو اور نہ تنگ دل ہوا کرو اس بات سے کہ لکھ لو تم اس کو سبھی او کبیرا خاص چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو جی آگے نہ ہی اس کی میاد ہے خواہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو نہ اس کی میاد ہے تک سمجھا کہ نہ اس کو لکھ لیا کرو خاص چھوٹا معاملہ ہو دین کا ہاں کرو کرونا علاج اب خیال کرو ذرا ذالکم عند اللہ تتمہ جزو اول تتمہ پہلے جز کا تتمہ ہے اور استشاد والا کتابت والا یہ کتابت کرنا یہ زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ ہے اللہ کے ہاں اے اللہ کے ہاں انصاف کا انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے کس طرح ایک کا حق دوسرے کے پاس نہ جائے گا ایک کا دوسرے دوسرے کے پاس نہیں جائے گا جی اس لیے اس میں انصاف ہے و شہادت نمبر دو اور زیادہ درست رکھنے والا ہے واسطے شہادت کے اور زیادہ درست رکھنے والا ہے واسطے شہادت کے کس طرح بھائی کہ گواہوں کو آسانی ہوگی گواہوں کو آسانی ہوگی لکھا ہوا ہوگا نا جی وہ دیکھ لیں گے ان کو آسانی ہوگی پھر اسی کے مطابق گواہی دیں گے گواہوں کو آسانی ہوگی ادنا اللہ تلتابو نمبر تین اور زیادہ قریب ہے اس بات پاس کہ نہ شک کرو گے شک نہیں ہوگا اس کے بھی زیادہ قریب ہے سمجھا تھی کس طرح اہل معاملہ کا دل ایک دوسرے سے صاف رہے گا باوجہ گمان کے قدورت نہ رہے گی گمان کی وجہ سے قدورت نہیں ہوگی معاملہ کرنے والوں کا دل جو ہے وہ بالکل صاف رہے گا قدورت نہیں پیدا ہوگی اور جب قریب ہے بات نہیں شک کرو گے تم ہاں اللہ انت گونتی تجارت مگر مگر کہ ہوگی وہ سودا حاضر رو برو کا سودا دست بدستی ہو گئے دس بدستی سودا ہوگی نہ لکھنے اور گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو دیرو نہ لیتے دیتے ہو ان کو تم آپس میں آپ مانا لیتے دیتے ہو تم اس کو آپس کے اندر آپس میں جو ہم لیتے دیتے ہو وہ وہ سمجھا تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے درمیان پس نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گنا جا کے نہ لکھو تم اس کو لیکن اتنا اس میں بھی ہے جی۔ لیکن کتنا اس میں بھی ہے اشو انتظار سب آ جاتا ہوں اور بیش اغوا بنا لیا کرو تم جبکہ تم بیش شیرا کرو تم حضرت اشدو کا تو تما جگوے چہار اور جب چہر بس تشدو شہید تم اسی کا اور گواہ بنا لو تم جبکہ بشرا کرو تم بلا جگار رکھا ہوں بلا شہید تو تما جگوے دوم و غلط لکھا ہے چہارم جی جزو دوم ہے سمجھا جزو دوم کون سی تھی پیچھے آئی ہے جزو دوم سمجھا بلا جا بات کاتے تو اندی وسطہ شہید سمجھا اب کاتب اور شہید کے متعلق ہے فرمایا اور نہ نقصان دیا جائے لکھنے والا اور نہ گواہ کس طرح نقصان نہ دیا جائے مثلا اپنی مصلحت کی خاطر ان کی مصلحت میں خلل ڈالے اپنی مصلحت کی خاطر ان گواہوں اور ان کی مصلحت میں خلل ڈالے بار بار ان کو بلوا رہا ہے سمجھا کہ بار بار ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے تو ان کا نقصان ہو رہا ہے اور نہ ہاں اپنی مچلیت کی خاطر ان کی مصلحت میں بھائی آؤ بھی آج گواہی دینی ہے آؤ بھی آج گواہی دینی ہے اس بیچارے کو اپنا کام بھی تو کرنا ہے نا کاتب کو شہید کو اپنا بھی تو کام روز روز بلوا رہا ہے ان کو اور باتیں کر رہا کہتے وہاں جانا ہے آج وہاں جانا ہے نقصان نہ پہنچا ہوتا اور اگر کرو گے تم یہ کام سمرائے اب بے شک یہ کم یہ چاہے گناہ ہے ساتھ تمہارے بتک اللہ نسخہ تعمیر اور ڈرتے رہو اللہ پاک سے بھجو اللہ اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ جی۔ اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ سکھلاتا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ صاحب ہر چیز کے جاننے والے ہیں ان کن تم اعلیٰ سفر ملم تجدو کاتبا حضرت بیان رہن جی میری طرف دیکھو سورت آج کر دو پھر مسئلہ آج کرتا ہوں فکر نہ کرو یہ دلی تھوڑی سی کھول دو اب اگر کام صحیح بن رہا ہو یہ دروازہ کو کہتے ہیں حضرت سمجھ لو مثلا زید جاتا ہے عمر کے پاس اور کہتا ہے مجھے ہزار روپیہ قرضہ دے دو عمر کہتا ہے کہ مجھے تیرے اوپر اعتماد نہیں ہے تو مجھے واپس نہیں کرے گا جب واپس کرے گا تنگ کرے گا مجھے تو مجھے کوئی چیز رہن دے دے گروی دے دے سمجھا جی کوئی چیز اپنی میرے پاس گروی رکھ دے گھڑی ہے کوئی اور چیز ہے تو جب پیسے دے گا وہ چیز لے لینا اس کو کیا کہتے ہیں رہن کہتے ہیں اب رہن جو ہے سفر میں بھی جائز ہے حضر میں بھی گھر میں بھی جائز ہے لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر چونکہ اکثر بندے واقف ہوتے ہیں ایک سے قرضہ نہ ملے گا دوسرے سے مل جائے گا دوسرے سے نہیں ملے گا تیسرے سے مل جائے گا بغیر رہن کے قرضہ ملنے کی امید اور اس کے مواقع زیادہ ہے بے خلاف سفر کا سفر کے اندر بندے کا واقف کار چونکہ کوئی نہیں ہوتا اس لیے بندے کو کوئی چیز رہن رکھنی پڑتی ہے اور قرضہ لینا پڑتا ہے اس لیے اللہ پاک نے ان کو تم اعلیٰ سفر ان کی قید لگا دی ہے کہ اگر تم سفر پر ہو اور قرضے کی ضرورت پیش آ جائے لکھنے والا کوئی نہ ہو تو تم اپنا گر گرا خرچہ کرو قرضہ لے لو ورنہ رہن کے لیے سفر کا ہونا کوئی ضروری آج میں کاتب بھی ضروری نہیں اور سفر بھی ضروری نہیں ہے گھر کے اندر بھی رہن جائز ہے کاتب اگرچہ موجود ہو پھر بھی رہن جائز ہے اللہ پاک نے یہ دو شرطیں جو لگائی ہے کہ سفر پر ہو اور دوسرا جو کہ کاتب نہ ملتا ہو تو گر بھی رکھو جو وجود اعتراض دیا نہیں ہے بلکہ حال کو دیکھ کر لگائے اب کرو منع اور اگر ہو وہ تم اوبر بد سدر ایک چھٹا حکم ہے اگر ہو وہ تم اوبر بد سدر اور نہ پائے پاؤ تم لکھنے والے کو لمتا جدو کے نیچے لکھا دستاویز لکھنے کے لیے اس کے لیے دستاویز لکھنے کے لیے نہ پاؤ تم کاتب کو سرحان تو پس ریحان ہے قبضہ کیا ہوا حضرت ریحان جمع ہے رہن کی ریحان کیا ہے ہاں جس طرح عباد جمع ہے نا عبد کی ریحان جمع ہے ذہن کی مقبوضہ اس لیے مونس لایا گیا ہے تو بس ذہن ہے قبض کیے ہوئے قبض کیے ہوئے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مرتہن جو ہے وہ راہن سے لے کر قبضہ بھی کر لے گئے لکھا ہے جو مدیون کی طرف سے صاحب حق کے قبضہ میں دے دی جائے پھر لکھا ہوا ہاں حاشیے پر لکھ لو حاشیے پر جو مدیون کی طرف سے مدیون کی طرف سے صاحب حق کے قبضہ میں دے دی جائیں صاحب حق کے قبضہ میں دے دی جائیں جو مدیوں کی طرف سے صاحب حق کے قبضہ میں دے دی جائیں بس اور جانتے ہیں بس رہن دینا ہے قبضے میں رکھا ہوا رکھا ہوا سین بعد حکم بادہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس آدمی نے اعتماد کر لیا رہن بھی نہیں مانگا کتابت بھی نہیں کرائی اور ایسے تمہیں قرضہ دے دیا تو پھر تمہیں بھی خدا خوفی کرنی چاہیے وقت پر واپس کرنا چاہیے سمجھا جی سین آمینا معنی کا خیال کرو پس اگر اعتماد کر لے بعد تمہارا بعد پر پس اگر اعتماد کر لے بات تمہارا بعض پر اور رہن کی ضرورت نہ جانے اور کی ضرورت نہ جانے پھل جو عدل دے تو میں نہ امانت آؤں تو پس چاہیے پورا پورا ادا کر دے گے وہ انسان جو امانت رکھا گیا جس کا اعتبار کیا گیا اعتماد کیا گیا امانت ہو اپنی امانت کو اپنی امانت کو وہ واپس کر دے انہوں نے اعتماد کیا اس کو بھی چاہیے کہ واپس کر دے رب نسخہ کا پلّہ ہے نسخہ عمل اور چاہیے ڈرتا رہے وہ اللہ پاک سے ربا ہو اللہ سے تم ڈرے اس لیے کہ وہ اس کا پرور ہے بلا تب تم شہادت بلا تب تم شہادت یہ نمبر سات ہے جی، سمجھا حکم نمبر چھ حکم پیچھے آ چکے ہیں اب یہ ساتواں حکم ہے اور میں چھپاؤں تم شہادت کو اور وہ انسان جو چھپائے گا اس کو پت بے شک شان یہ سمرائے سمرائے بے شک شان یہ گنہگار ہے دل اس کا اوپر سے گنر نہیں اصل دل میں خرابی آتی ہے جب تو پھر یہ گندی چیزیں آتی ہیں سمجھا نا تھی اور اللہ پاک ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے دیکھ جاننے والا ہے بس للہ سماوات اب آخر صورت کے اندر دلیل تو نکلی آ گئی صرف اللہ پاک کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں کے اندر اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں کے اندر ہیں ہے تو بجو اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ کے تمہارے دلوں کے اندر ہے ظاہر کرو زبان یا جوارے سے زبان یا جوارے سے جو کچھ تو تمہارے دلوں کے اندر ہے یا چھپاؤ تم اس کو تو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تبارک سجا و پھیرو تب معاف کر دے گا نچل کا بجود شرکو کو کے بجود کفر کو معاف کر دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اللہ تعالی اللہ پاک ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں طرف دیکھو معافی انفس کم معافی انفس کم سے کیا مراد ہے معافی انفس کم سے مراد ہیں عقائد فاسدہ نیات فاسدہ اخلاق ربیلا یہ مراد ہے گندے عقیدے گندی نیتیں گندے اخلاق یہ مراد ہے اور سن رہے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو پریشان ہو گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ معافی انش ہوتے تم پر حساب کرے گا تو ہمارے دل میں جو وساوت اور خیالات آتے اور نکل جاتے غیر اختیاری ان پر بھی اللہ مواخذہ کرے گا حالانکہ وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تباہ ہو گئے سوال سمجھ آیا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ ہیں جو کچھ دل کے اندر اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو میں ضرور حساب لوں گا حالانکہ ایک تو ہوتا ہے نا گناہ کا پختہ ارادہ لیکن بعض اوقات گنا کا ایک خیال آیا اور نکل گیا آیا اور نکل گیا اس پر بھی اللہ معاوضہ کرے گا تو پھر ہم تو نہیں بچیں گے ہم تو سیدھا جہنم میں جائیں گے سارے پریشان ہوئے اور آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کو کہا کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں ان معافی اور جو حالانکہ خواتر ہوا جب آتے اور نکل جاتے ہیں وہ تو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے اس پر بھی ہمیں عذاب ہوگا آپ کو قدرتی غصہ آ گیا آپ نے فرمایا تم اللہ کی بات پر کیوں اعتراض کرتے ہو تم نے آمنا و صدقنا کیوں نہیں کہا یہ اعتراض تم نے کیوں کیا ہے ناراض ہو گیا صاحب اور زیادہ پریشان ہو گئے آمنا آمنا کہتے ہوئے واپس چلے گئے اس کے بعد اللہ نے آیا فرمائی آ بما انزل الیہ من ہی پہلے نبی علیہ السلام اور صحابہ کی تعریف کی کہ میرا پیغمبر بھی اور صحابہ بھی جو کچھ میں نے نازل کیا ہر چیز پر انہوں نے ایمان لایا تعریف کرنے کے بعد لاج رقل اللہ نفسن سے پھر اس کا جواب دیا کہ میاں جہاں معافی انفسکم سے مراد وہ وسالت نہیں ہے وہ خطرات جو ہیں وہ نہیں ہیں جس سے مراد وہ عقائد ہیں اور وہ ہیں جن کو انسان دل میں جگہ دیتا ہے اور پختہ ارادہ کرتا ہے وہ مراد ہے ہو اب معافی کے اوپر کوئی لاز لکھا ہوا ہے تمہارے پاس جی، جی۔ قلبیہ اختیاریہ مثلا عقائد فاسدہ اخلاق ضمہ عزم معافی ہاں آج یہ نا سی گندے عقائد گندے اخلاق اور گناہ کرنے کا پختہ ارادہ یہ ساری چیزیں ہیں مراد ہیں آ میرا رسول ابھی ماں ام مشارہ مشارت لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو اتاری گئی طرف اس کے پروردگار کی طرف سے نمبر دوم اور ایمان والے یہ حضرت آمن رسول و بیان تھا اکمل کا اور یہ بیان اگر مومن کے ساتھ کمال کا کھانے کا بیان ہے کل آمن مل جائے سب نے ایمان لایا اللہ پاک پر یہ حضرت تفسیر ایمان ان تفسیر اور ایمان جی ملک کا ذکر ابھی گزرا ہے نا اس کی تفسیر ہے ہر ایک نے ایمان لائے اللہ پاک اور اس کے ملکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر جی لال و فرح کو کیفیت ایمان چل جی۔ گئے کہتے ہیں کہ نہیں ایمان فرق کرتے ہیں درمیان کسی ایک کے کے اس لال فرح کو بہنا حادم میں مطلب پہلے پارے کے آخر میں سمجھایا ہوں آگے بھی آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ آج بھی سمجھا رہا ہوں ہم فرق نہیں کرتے حالانکہ فرق تو ہم کرتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے اور علیہ السلام کا درجہ کم ہے یہ ہم فرق کرتے ہیں نہیں کرتے لال فرقوں کا مانا گیا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے یعنی بعضوں کو مانے اور بعضوں کو نہ مانے یہ فرق مراد ہے جس طرح یہودی محمد علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے عزیر علیہ السلام اور محمد علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے اس طرح ہے کہ ہم فرق کریں کہ بعض پیغمبروں کو مانے اور بعض کو نہ مانے یہ فرق ہم نہیں کرتے نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی تو اٹھتے ہیں تصویروں سے نکال اس میں اور سنا ہم نے اور تابے داری کی ہم نے غفرانہ کا غفرانہ کا بلکہ ہے نت لوگو فران کا نہیں لکھا ہوا نت لوگو لکھ لو نت لوگو یہ تلب نہ نت لوگو لکھ لو بہتر ہے نت لوگو لکھ لیا ہاں طلب کرتے ہم معافی تیری کو اے ہمارے پروردگار اور طرف تیرے لئے سب کا لا اللہ نفسا تفصیل ان کو بجو آدھ میں نے بتا دیا جو عقائد اعمال جب وہ آگم والے ہیں یہ خواتر وغیرہ جو خیال آئے نکل گئے یہ مراد نہیں ہے نہیں مکلف کرتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق بس تو اس نفس کے وہ چیز ہے جو اس نے قسم کی ہے ارادے سے ہم نے قسم کی ہے جو چیز من الخیر خیر وہ آلحا اور اوپر اسی نفس کے وہ شر اور برائی جو اس نے قسم کیا ہے ربنا لا نسینا اور چل کر تعلیم دعا دعائیں ہیں لیکن جہاں یہاں دو معاملوں کا ذکر ہے معاملہ باللہ اور معاملہ بلخال جی، معاملہ باللہ اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ کر تو ہمیں نسینا اگر چھوڑ بیٹھے ہم اگر چھوڑ بیٹھے ہم حضرت یہاں نسینا کا تعلق ترک واجبات کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے ترک واجبات کے ساتھ کہ جو کام کرنا تھا ہم نے نہیں کیا اور چھوڑ بیٹھے تو مہربانی کر ہمیں معاف کر دے او اخ اختوانہ کا اور یا خطا کر بیٹھے ہم یا خطا کر بیٹھے ہم کس میں فیل میں کس میں فیل اور نہ فیل ہے من یاد کہ جو کام نہیں کرنا تھا ہم نے وہ کام کر لیا ہے جی جو کام نہیں کرنا تھا وہ کر لیا یہ اختانہ ہے اور جو کام کرنا تھا اس کو نہیں کیا یہ نسینا ہے سمجھا تھی بنا بالا تحمل علینا اے ہمارے پروردگار اور نہ رکھ تو اوپر ہمارے اور نہ رکھ تو اوپر ہمارے بوجھ جس طرح کا رکھا تھا تو اوپر ان لوگوں کے جو تجھے ہم سے پہلے گزرے ان پر جس طرح بوجھ رکھا تھا ہمارے اوپر بھیجنا رکھ سمجھا تھی ہمارے اوپر بلا تحمل علینا بلکہ رفع رفا تکلیف شرعی رفا تکلیف تکلیف کا رفا ہے سمجھا کہ شری تکلیف ہے اتنی نرف جتنی ہمیں طاقت نہیں آئے کما حملتا ہوں جس طرح کا رکھا تھا تم نے اس کو اوپر ان لوگوں کے جو ہم سے پہلے گزرے ربنا بنا تو حملنا رفا تکلیف ہے تکمیلی جی رفا تکلیف ہے تکمیلی طور پر بھی ہمارے اوپر مسائل مصیبتیں پریشانی آتی ہے اللہ معاف کرے اور نہ اٹھوا تو ہم سے وہ چیزیں جو نہیں طاقت واسطے ہمارے اس کے اٹھانے کی ہمیں اس کے اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہے واف و انا اور معاف کر تو ہمیں درگزر کر تو ہم سے اور معاف کر تو ہمیں اور رحمت فرما تو ہمارے اوپر بے انت مولانا ہمارا ہمارا کار ساز تو ہے فن معاملہ بل ادو جی معاملہ دینا مہربانی فرما مدد فرما ہماری اوپر قوم کافرین کے